حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو اس نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا پیدر پہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو اس نے عرض کی کہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں ارق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو اس شخص نے کہا کیا یا رسول اللہ اس شخص نے کہا کیا یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں بخدا ان دنوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھتیس